میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں اللہ کا گھر تم بچانے کو نکلی اللہ کا گھر تم بچانے کو نکلی ظلم و جبر تم مٹانے کو نکلی ظلم و جبر تم مٹانے کو نکلی اللہ کا گھر تم بچانے کو نکلی اللہ کا گھر تم بچانے کو نکلی ظلم و جبر تم مٹانے کو نکلی ظلم و جبر تم مٹانے کو نکلی پاکی زکر کلچر کو عام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں خولا سمیا کی اے یادگارو خولا سمیا کی اے یادگارو خولا سمیا کی اے یادگارو مسجد مدارس کی اے پہرے دارو مسجد مدارس کی اے پہرے دارو خولا سمیا کی اے یادگارو خولا سمیا کی اے یادگارو مسجد مدار مدارس کی اے پیرے دارو مسجد مدارس کی اے پیرے دارو رب نے نصیب کا مقام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں حق بات مردوں کی مانند سنا کے حق بات مردوں کی مانند سنا کے حق بات مردوں کی مانند سنا کے ہاتھوں پہ مہندی لہو کی سجا کے ہاتھوں پہ مہندی لہو کی سجا کے حق بات مردو کی مانند سنا کے حق بات مردو کی مانند سنا کے ہاتھوں پہ مہندی لہو کی سجا کے ہاتھوں پہ مہندی لہو کی سجا کے جنت میں بہنوں آرام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں اپنے رہے اپنی اپنی بچاتے اپنے رہے اپنی اپنی بچاتے اپنے رہے اپنی اپنی بچاتے دوروں پہ باہر رہے آتے جاتے دوروں پہ باہر رہے آتے جاتے اپنے رہے اپنی اپنی بچاتے اپنے رہے اپنی اپنی بچاتے دوروں پہ باہر آتے جاتے دوروں پہ باہر رہے آتے جاتے حاکم نے تب قتل عام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں اسلام سارے مسائل کا حل ہے اسلام سارے مسائل کا حل ہے اسلام سارے مسائل کا حل ہے اس کے علاوہ جو ہے سب دجل ہے اس کے علاوہ جو ہے سب دجل ہے اسلام سارے مسائل کا حل ہے اسلام سارے مسائل کا حل ہے اس کے علاوہ جو ہے سب دجل ہے اس کے علاوہ جو ہے سب دجل ہے اسلام رب نے انعام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں جامعہ حفصہ کی غیور بہنا جامعہ حفصہ کی غیور بہنا جامعہ حفصہ کی غیور بہنا جرعت شجاعت کا تیری کا کہنا جرعت شجاعت کا تیری کا کہنا جامعہ حفصہ کی غیور بہنا جامعہ حفصہ کی غیور بہنا جرعت شجاعت کا تیری کیا کہنا جرعت شجاعت کا تیری کیا کہنا عظمت نے دل میں مقام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں اے لال مسجد کے مینار بولو اے لال مسجد کے مینار بولو اے لال مسجد کے مینار بولو بارود سے چھلنی دیوار بولو بارود سے چھلنی دیوار بولو اے لال مسجد کس نے یہ کیوں اہتمام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں جنت کی پریو سعادت مبارک جنت کی پریو سعادت مبارک جنت کی پریو سعادت مبارک ارشد کی بہنو شہادت مبارک ارشد کی بہنو شہادت مبارک جنت کی پریو سعادت مبارک جنت کی پریو سعادت مبارک ارشد کی و شہادت مبارک ارشد کی و شہادت مبارک نے بھی احترام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہن تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے میری بہنوں تم نے جو کام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے غیرت نے تم کو سلام کیا ہے میری بہنوں